اللہ اللہ کے بندو ہم اس اقسام متمکن اسماء متمکن کے عراب پڑھ رہے ہیں ان کی جو تین قسمیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے چوتھی قسم جو آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہے اسماء ستہ مقبرہ چوتھی قسم عراب کے اقسام کی ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کے لیے وائس ہے آپ لوگوں کے لیے ہوں جی تو سنیے تو اسماعی ستہ مکبرہ یہ چھ اسما ہیں پہلے تو ان چھ اسما کو دیکھیے آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھے ہوں گے ٹھیک ہے ابن اخن ہمن ہنن فمن زو مالن میرے پاس اردو ٹائپنگ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو لکھ کر نہیں بتا سکتا تو آپ لوگ ایسے ہی نوٹ کر لیجئے یا تو آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سب میں میرا خیال سے ٹھیک ہے حاشیے میں چھ اسماء ہے ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبران اسماء تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسماء ہیں ستہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھ ہیں ٹھیک ہے ستہ ویسے چھ کو کہتے ہیں عربی میں مقبرہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ابن نہیں ہے اس کو ابن لکھیں گے ابن اب لکھیں گے اس کے اوپر تنوین ہوگی ٹھیک ہے اب تو ہاں تو یہ جو ہے اسما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسما ہے ستا کہتے ہیں چھ ہیں مقبرہ اس لیے کہتے ہیں کہ مقبر زد ہے کس کی مصغر کی ایک ہوتا ہے تصغیر وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز طرح کا کو لگوانا یہ چھوٹا والا مواد پیدا کرنے ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کی تصویر بنا دیتے ہیں جیسے رجن سے رجن ٹھیک ہے تو اب یعنی یہ ایسے اسما ہیں کہ یہ کیا ہوں مکبر ہوں مصغر نہ ہوں ابن اخن حمن فومن فومن بھی لکھیے ابن اخن حمن فومن فامی فم مو حنن حانون جی حنن ہاں اور آگے اس تنگی نہیں آئے گی ہاں کیا لکھتے ہیں رول نمبر بارہ ہاں چلے رہنے دیجیے بس سب کی کتابوں میں لکھے ہوئے بس ٹھیک ہے تو یہ ہے اسماعی خطہ مقبرہ یہ چھ اسماء ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ان کا اعراب کیا ہوگا جب ہی جب یہ جائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو جب جائے متکلم کے علاوہ یہ جو اسما ہیں جائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو تو تب ان کا اعراب کیا ہوگا ان چیزوں اسما کا حالت رفع میں یعنی جب پہلے والا عامل تقاضا کرتا ہو رفع کا تو اس صورت میں ان کا عراب کیا ہوگا وہ کے ساتھ ہوگا جیسے جا اب کا اب جا فعل ہے یہ فعل تقاضا کرتا ہے فائل آئے اور فائل ظاہر سی بات ہے کہ مرفوع ہوتا ہے تو جا ابو کا تو یہاں پر کیا ہے رفع ہے لیکن کس کے ساتھ یعنی حالت رفیع ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کے ساتھ رئی تو ابا کا رئی تو فیل بفائل ہے تقاضا کرتا ہے چیز کا کا اور مفول کیا منسوخ ہوتا ہے اب رئی تو چاہتا ہے ہے اس کے بعد کیا آئے تو تو ابا کا تو یہاں پر حالت نسبی ہے لیکن تعریف کے ساتھ ہے اور تیسرے نمبر پر ہے تو بھی ابھی کا حالت جری ہے تو بھی ابھی کا باہر سے جانا ہے تقاضا کرتا ہے کہ اس کا معمول اور اس کا ماں باپ کیا ہو مجرور ہو تو مرر تو بھی ابھی کا ٹھیک یہاں پر یعنی جر ہے حالت جری ہے لیکن کس کے ساتھ ہے یا کے ساتھ تو یہ اسماعی چلتا مقبرہ جب جائے متقلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو تم کے آپ حالت میں باؤ حالت میں علیف حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا لیکن جب جائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کے عراب کیا ہوگا کیونکہ ایک چیز سے کی ہے صرف کہ جائے متقلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں تو ان کا عراب یہ ہونا ہے اگر جائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ ان کے عراب تینوں صورتوں میں یکساں ہوگا یعنی ایک ہی حالت میں ہوگا جیسے جا ابھی مر تو ابھی بھی کے کیا میننگ ہوتے ہیں گزرنے کے تو مانا گزرنا مرہ مر تو مرہ سے سہ سے ہے گزرنے کے جا مانا آنے کے جا ابھی جا تب رئی تو ابا تو مانا آتے دیکھنے کے کہ میں نے دیکھا مر تو دیکھ گزرا ٹھیک ہے تو یہ تینوں ایسی ہوتی ہیں یعنی ان تینوں افعال کو ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ان تینوں کے اندر یعنی ایک صورت میں حالت رفیق کا تقاضا کرتا ہے فیل دوسری صورت میں نصب کا تقاضا کرتا ہے تیسری صورت میں در کا تقاضا کرے تو ہمیشہ سے یہی تینوں فیل ذکر کیے جاتے ہیں مثالوں کے اندر جا مار تو ٹھیک ہے جی تو اسماعیتہ مقابلہ جب جائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں جا ابھی ابھی مرر تو بھی ابھی اور اگر جائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب کیا ہوگا حالت میں واؤ حالت نسل میں علیف حالت جہر میں یا کے ساتھ جا ابو کر رہی تو ابا کا مرر تو بھی ابھی کا اگر آپ لوگوں نے یہاں پر یہ اسماعی سطح مقبرہ سمجھ لیے تو زندگی بھر آپ کو نہیں بھولیں گے لیکن اب بھی اگر آپ نے یاد نہیں کہ اسماعی سطح مقبرہ وہ چیز اسماع ہے کون سے ان کا اعراب کیا ہے تو یہاں یاد نہیں کرو گے تو کہیں پر بھی آپ کو یاد نہ ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان کا اعراب کیا ہونا ہے اسماعی ستا مقبرہ یاد کرنے ہی ابن اخن حمن حمن فون دو والد جی اچھا جی یہ تو ہوگی نہیں ہے نا جائے متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں اب دیکھیے اب اب یہاں پر مضاف ہے کس طرف کاف زمیر کی طرف ٹھیک ہے مخاطب کی طرف اچھا رئی تو ابا کا میں تب بھی ہے تو بھی ابھی کا میں تب بھی ہے یہ تو جب دوسرے اسماع کی طرف مضاف ہوں لیکن جب جائے متکلم کی طرف متکلم والی جا وہ ہوتی ہے کہ جو یعنی متکلم خود بندہ بات کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف جو مضاف ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ ای کے مجھے دے دو ہاض علی یہ چیز میرے لیے ہے یہ میری ہے ٹھیک ہے تو یہ یا متکلم ہوتی ہے تو وہ ہے جیسے جا ابھی رہے تو ابی تو ابھی کہا نا سطح مقبرہ جب جائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تب تو ہم کہہ رہے تینوں صورتوں میں یکساں ہوگا حالت رفیع میں بھی یا ما قبل مقصور حالت نصبی میں بھی یا ما قبل مقصور حالت جری میں بھی یا ما قبل مقصور جا ابھی رہے تو ابھی تو بھی ابھی دیکھیے ان غیر متقلین کی طرف مضاف ہے لیکن یہاں پر جو اعراب آپ کو بتایا ہے وہ کون سا ہے کہ مائع ستہ مقبرہ جو غیر متقلین کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو تو تب ان کا اعراب یہ ہوگا کہ حالت نفع میں واؤ کے ساتھ حالت نسل میں عجیب کے ساتھ حالت جر میں یا کے ساتھ جی چوتھی قسم ہم پر چونکہ کیا ہے اعراب کے اقسام کی طرف دیکھیے ذرا پانچویں قسم پانچویں قسم میں تین چیزیں بیان کی ہیں پانچویں قسم کیا ہے آپ کی کہ حالت رفع میں عریف ہے حالت نصب در میں یا ماقبل مفتو ہے ٹھیک ہے پانچویں قسم جو کی ہے وہ کون سی ہے حالت رفع میں عریف ہے ٹھیک ہے حالت رفع میں عریف ہوگا حالت نصب اور جل دونوں حالتوں میں حالت نصبی اور حالت جلی میں یا ماقبل مفتو یعنی یا ہوگی لیکن اس سے پہلے والا کوئی بھی حرف ہوگا وہ کیا ہوگا مفتو ہوگا اس پر کیا ہوگی فتح ہوگی جی تو دیکھیے اس میں ہی تین چیزیں پانچویں قسم کے اندر جو اعراب کی جو قسم ہے اس کے اندر کیا ہے تین چیزیں ہیں کہ جس کا اعراب کیا ہوگا کہ حالت رسم الف کے ساتھ حالت نصب و میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ان میں سے پہلی چیز ہے مصنف تسمیہ اعراب رج اللہ نے آپ کے سامنے لکھا مصنع مطلب تسمیہ کا اعراب تسمیہ جو بھی ہوگا ایک چیز سے آپ دو چیزیں بناتے ہیں جب ٹھیک ہے گلاس کو کہتے ہیں کاس تو کاسان ہے ٹھیک ہے کا آسان ہے اس کے اعراب کیا ہوگا رجولن ایک مرد کو کہتے ہیں رجولانی دو مرد ٹھیک ہے اب رجولانے کا اعراب کیا ہوگا تینوں حالتوں میں یعنی حالت الفا میں کیا ہوگا حالت نصب میں کیا ہوگا حالت جر میں کیا ہوگا عمراتن ایک عورت کو کہتی ہے عمراتان اگر عمر تسمیہ تو اس کا اعراب کیا ہوگا تو مسلح یا مسلح کا اعراب کیا ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا حالت رفا میں علیف کے ساتھ جیسے جا اور رجولانے ٹھیک ہے اور حالت نصبی اور جدید دونوں حالتوں میں نصب کی حالت میں بھی اور جر کی حالت میں بھی یا ماقبل مفتور یا ہوگی نکرش سے پہلے اور کیا ہوگا مفتور ہوگا یا فتحہ ہوگی یا یعنی نظبر ہوگی جیسے جا رج الانے یہ تو تسمیہ ہوگی اس کے ساتھ اچھا رئی تو رج الینی رئی تو رج الینی اب یہ حالت نصبی ہے لیکن کہ یا ماقبل مفتور کے ساتھ مرل تو برج الینی مرل تو برج الینی تو یہاں پر بھی کیا ہے یا ماقبل مفتو ہے لیکن حالت کون سی ہے جری ہے دوسرے نمبر پر جو چیز بیان کی ہے وہ ہے کیا کلتا یہ دو اسما ہیں کیا کلتا قلعہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کلتا مانس کے لیے استعمال ہوتا ہے تسمیہ کے لیے یہ لائے جاتے ہیں ٹھیک ہے قلعہ کلتا لیکن جب جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں قلعہ کلتا جب زمیر کی طرف مضاف ہوں ابھی اس کی مثال دیکھیں قلعہ کلتا یہ دو کلام کے اندر آئیں گے تو ان کے عراب کیا ہوگا ان کے آرام بھی رفیع میں حریف کے ساتھ حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح مفتوخ کے ساتھ جیسے قلعہ اب دیکھیے قلعہ قلعہ پہ یہ ہے لیکن ہے کس کی طرف ہوما زمیر کی طرف جا قلعہ ہوما رئی تو قلعی ہما مرتبہ قلعی ہما اب یہ جو قلعی ہما ہے یہ قلعہ ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے یا ماقبل مفتوح مفتوخ کے ساتھ مرتبہ قلعی ہما بھی یا ما مفتوح مفتوخ کے ساتھ تیسرے نمبر پر جو چیز بیان کی ہے ٹھیک ہے پانچویں قسم میں وہ ہے اسنان عصمتان دو لفظ ہیں جو یہ دو الفاظ ہیں اسنان اور اصن جب اس سے پہلے آپ نے شروع میں پڑھا اب دو الفاظ ہیں اسنان اور عصنطان اسنان یعنی دو مذکر کے لیے استعمال ہوتے اسنان دو ٹھیک ہے ویسے تسمیہ سے ہے وہ عصنطانے دو منس ہو کوئی بھی چیز ہو یعنی اس کے لیے استعمالات اسنان اور افنطانے ان کے اعراب بھی کیا ہونا ہے حالت رسم علیف کے ساتھ حالت میں اور کے اندر یہاں ساتھ تو بڑا تین چیزیں ہم نے پڑھی مصنع قلعہ اس عفنان اور افنطانے ان تین چیزوں کا اعراب ایک مسنہ یعنی تسمیہ کا اعراب قلعہ قلتا کا اعراب اور اور رسمطانے کے عراب ان تینوں چیزوں کا عراب حالت رفع میں علیف کے ساتھ حالت نصب میں اور حالت نصب اور حالت جر میں یا ماقبل مفت کرجولان رجولانی رعیت و رجول نے مرت و بھی رجول نے یہ پہلے کی مثال یعنی تسمیہ کی دوسرے کی مثال جا آئی تو لئی ہوا مرد و بھی لئی ہوا تیسری کی مثال اسنان رسمت عالیہ کی جا اسنان نے رئی تو اسنئی نے مرا تو اسنئی نے تو آپ کی کتاب میں ذرا اکٹھے سے کر کے لکھے ہوئے ہر ایک مثال پہلے جا رجلا نے جا کے لاہما جا اسنان نے رئی تو رجلئی نے رئی تو کلئی ہما رئی تو اسنئی نے مرا تو بھی رجلئی نے مرا تو بھی کلئی ہما مرا تو بھی اسنئی نے جی کس کس کو یہ اعراب کی جو پانچویں قسم ہے یہ سمجھ میں آئی کہ غلط رفع میں علیف حیرت نصب و جرم یا قبل مفتوخ کے ساتھ جی آپ سمجھیے اور اور کس کو سمجھ سمجھنے اور رول نمبر تین رول نمبر چار خاموش رول نمبر تین کے کیا حال ہے رول نمبر چار کے رول نمبر تین چار جلدی سے بتائیے جی اب ہم چلے جاتے ہیں قسم نمبر چھ پہ آپ کی جو قسم ہے چھٹی قسم اس کو ذرا دیکھتے ہیں چھٹی قسم کا اعراب کیا ہے چلیے یہ اچھی بات ہے سبق سمجھ آنا چاہیے کل ڈراپ ہوگی تو کوئی بات نہیں چھ قسم نمبر چھ کا اعراب کیا ہے حالت رسم میں واؤ ہے ٹھیک ہے اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مقصور ہے اوپر والے کے تھوڑا سا یعنی مختلف ہے حالت نصبی اور جری اوپر میں حالت نصبی اور جری میں کیا تھا یا ماقبل اندر کیا ہے حالت نصبی اور جری دونوں میں یا ہی ہے لیکن یا ماقبل جو حرف ہوگا اس پر کسرہ ہونا چاہیے زیر آنی چاہیے تو حالت رفع میں واؤ جیسے اسماعی ستہ مقبرہ کے اندر تھا ٹھیک ہے نا کہ حالت رفع میں واؤ لیکن حالت نصب و جار کے اندر کیا ہے یا لیکن یا ماقبل مقصور یہ ہے چھٹی قسم کا اعراب لیکن چھٹی قسم کے اعراب میں ایسی کون کون سی چیزیں شامل ہیں کہ جن کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع میں وہ ما قبل مضمون ہوتا ہو حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مقصور ہوتی ہو تو ایسی کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں کہ جن کا اعراب یہ ہوتا ہے حالت رفی حالت نصبی اور جری کے اندر پہلی چیز جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کہ جمع مذکر سالم آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالم کس کو کہتے ہیں جیسے مسلم جمع ہے لیکن جمع کون سی ہے یہ جمع سالم ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمع سالم اگر مونس میں ہے تو اس کا کیا راب ہوتا ہے اور اگر مذکر میں ہو تو کیا راب ہوتا ہے سالم جس کے اندر واحد کا سیغہ بالکل سلامت رہے اس کو اس کی سالم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے جمع مکسر کہ جمع مکسر وہ ہوتی ہے مکسر کثر سے ہے توڑنے سے ہے عربی کے اندر کثر توڑنے کو کہتے ہیں تو ایسی جمع کا جس کے اندر واحد کا سیگا ٹوٹ جائے ٹھیک ہے جمع مکسر کہتے ہیں اور ایسی جمع کا جس کے اندر واحد کا سیگا بالکل سلامت رہے اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر بدل نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں جمع سالم اب دیکھیے یہاں پر جیسے مسلمون بنا ہے مسلمون سے اب دیکھیے مسلمون کے اندر پہلے میم ہے پھر سین ہے پھر لام ہے اور پھر میم ہے مسلمون تو مسلمون کے اندر آ جائے تب بھی ایسا ہی ہے کہ مسلمون پورا پورا ثابت ہے اس کے بعد جو اضافہ ہو رہا ہے کلمات کا اضافہ ہوا ہے مسلمون کے آخر میں واؤ نون لگایا گیا ہے لیکن اس کے بالکل برعکس اور خلاف دیکھیں آپ رجولن سے رجالن رجولن واحد ہے اس کی جمع ہے رجالن اب رج میں پہلے دیکھیے راہ پھر جیم ہے پھر لام ہے راج اب اگر جمع میں چلے جائیں تو وہاں رجا لیکن اس کے ساتھ لام متصل نہیں ہے بلکہ بیچ میں الف آ گیا ہے اور اس اس نے واحد کو کیا کر دیا ہے توڑ دیا ہے تو اس لیے جس واحد جس جمع کے اندر واحد کا سیغا سلامت نہ رہے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر اور جس کے اندر واحد کا سیرا سلامت رہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جمع سالم کہ اس کے اندر سالم ویسے پورا پورا یعنی ثابت ہے تو جمع سالم تو پہلی چیز جس کے اندر عراب ہوگا حالت رفع میں واو حالت نصب و جرم یا ما قبل مقصور وہ ہے جمع مذکر سالم اس کی مثال جیسے جا مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین مسلمون حالت رفیع کا عراب ہے واو ما قبل مضمون حالت نصب جرم کا عراب اس کا ہے یا ما قبل مقصور مسلمین مررت بمسلمین رأیت مسلمین مررت بمسلمین پہلی چیز تو یہ ہوگی اچھا جی دوسری قسم آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے اولو اولو کہ آپ اس کو جو اولو پڑھ لیں اولو اس کا اعراب جو ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ حالت رفع میں ما قبل مضمون کے ساتھ حالت نصب اور جرم یا ما قبل مقصور کے ساتھ جیسے جا اولو جا اولو مالن اب اولو کا اعراب وہی ہے کہ ما قبل مضمون رئی تو الی مالن جامع قبل مقصور کے ساتھ مرر تو بھی اولی مالن اب یہ ایک لفظ ہے اولو ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں ذرا کا اولو لکھا ہوا ہے پڑھ لیں آپ جا اولو مالن رئی تو اولی مالن مرر تو بھی اولی مالن اب دیکھیے اس کا اعراب اس لفظ کا اعراب کیا ہے حالت رفع میں ما قبل مضمون کے ساتھ حالت و وجر میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ تیسری قسم کا جس کا اعراب یوں ہوگا کہ حالت رفع میں و ماقبل مضمون حالت نصب و جرم میں یا ماقبل مقصور کے ساتھ تو وہ ہیں عشرون جتنی بھی دہائیوں کے اعراب ہیں ان کے یعنی دس کے علاوہ جتنی بھی دہائیاں ہیں ان کا اعراب یوں ہوگا ایک ہوتی ہیں اکائیاں جیسے آپ پڑھتے ہیں جو اعداد ہوتے ہیں آپ ان کا شمار کرتے ہیں ان کے اندر ایک ہوتی ہیں اکائیاں اور ایک ہوتی ہیں دہائیاں اکائیاں مطلب آپ ایک دو تین چار نو تک پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد گیارہ سے انیس انیس تک تک پڑھتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اس طرح پھر اکیس سے انتیس تک یہ ساری کی ساری اکائیاں ہوتی ہیں دہائیاں کیا ہوتی ہیں دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دہائیاں تو دہائیوں کا اعراب ہے شروع نہ کہتے ہیں بیس کو سلاسونا کہتے ہیں تیس کو ارب آئینہ کہتے ہیں چالیس کو ارباون آپ چلیں ہم حالت رفیع پڑھتے ہیں ٹھیک ہے عشرون بیس سلاسون تیس اربعاون چالیس خمسون پچاس ٹھیک ہے ستون ساٹھ اسی طرح چلتے چلتے آخری تک تو یہ جو دہائیوں کے عراب ہیں یعنی بیس سے اوپر تا تاطس عیشرائے بیس کو کہتے ہیں تسعون نبے کو کہتے ہیں جتنی بھی دہائیوں کے اعراب ہیں ان کا اعراب بھی یہی والا ہونا ہے کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم اس کو پڑھیں گے جا عشرون رجولن جا ہوگا رجولن کیا ہے یا ما قبل مقصور کے ساتھ اسی طرح مرر تو کیا نام مرر تو عشرین رجولن تو اب یہاں پر بھی دیکھیے بے عشرینہ بے عشرینہ اور اسی طرح اشرونا تو اس کے عراب کیا حالت رفع رسم کے ساتھ حالت نصب و جرم یاما قبل مقصور کے ساتھ گویا ہم نے چھٹی پڑھا ہے کہ کہ چھٹی اعراب کی وہ ہے جس کا اعراب حالت رفی میں قبل مضمون کے ساتھ ہوتا ہے حالت نصب و جرم یاما قبل مقصور کے ساتھ ہوتا ہے اس اعراب میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر ایک جامع مذکر سالم کی جس کا اعراب حالت رفم واؤ کے ساتھ حالت نصب و جرم یاما قبل مقصور کے ساتھ جیسے جا مسلمون رعیت مسلمینہ مرت بھی مسلمینہ دوسری صورت کہ جس کا عراب یہ ہوتا ہے وہ ہے لفظ اولو کہ اس کا عراب جیسے حالت میں مضمون کے ساتھ جیسے جا مالن اور حالت نصبی جری میں جا مقبول مقصور کے ساتھ رئی تو بھی اولی مالن مرر تو بھی الی مالن تیسری تیسری قسم جو عراب کی اس میں شامل ہے وہ عشرون تعتسون بیس سے لے کر نبے تک کی دہائیاں جتنی بھی ہیں ان کے عراب یہ ہوگا حالت رفع میں واؤ مقبول مضمون کے ساتھ عشرون عشرون اور اہلت ہے جری میں یا مقبول مقصور کے ساتھ رئی بعشرین عشرین عشرین رجلن مررت بعشرین رجلن تو یہ ہے اولو کا مطلب والا صاحب اولو جیسے زو کا لفظ ہوتا ہے اولو کا مطلب صاحب جیسے ہم آپ ہم آپ کو کہیں کہ اولو اولو علم علم والا ٹھیک ہے جیسے زو علم علم والا تو اولو مال مال والا ٹھیک ہے اولو صاحب مالک جی تو یہ ہوگی ہم آج نے ہم نے آج کے سبق میں کیا ہے احراب کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں تین نمبر چار نمبر پانچ اور نمبر چھ یہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ لوگوں کو اب یہ جو آخری قسم ہم نے پڑھی ہے چھٹی قسم یہ کس کس کو سمجھ میں آئی ہے سمجھ میں آ گئی ہے جی بہت اچھی بات ہے سمجھ میں آ گئی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے صاف آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ابھی وقت نہیں ہے تو عوامل اللہ کا سبق نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ جب پھر کبھی علم پڑھیں گے تو عوام سبق پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے اور کل انشاءاللہ شاء اللہ اپنی ترتیب کے مطابق اور اس کے ساتھ جو عربی کا معلوم ہے وہ پڑھیں گے اس کی سب تیاری کر کے آئیے گا اللہ تعالیٰ تمام آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں عمر میں اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں واہ خردان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ